جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ غزوہ احد میں بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہ نے صبح صبح شراب پی تھی اور اسی دن وہ سب شہید کر دیے گئے تھے اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی اس لیے وہ گنہگار نہیں ٹھہرے صحیح بخاری نمبر چار ہزار چھ سو اٹھارہ